سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے آئی اس نے آ کر کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا امرا نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کسی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بھی عورتوں کے ساتھ اجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کی اس جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ نے لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر رکو سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا اور پھر رکو سے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمائش میں ڈالے جاؤ گے امرا نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے